ایک منظومہ پیش خدمت ہے بہت پہلے ہوا تھا اس کا عنوان ہے ایک اور دیکھیے عرض کیا ہے ہر چپا پا سجدہ ریز ہوا پھر بھی میں کی گرفت میں رہا ہر چپا پا سجدہ ریز ہوا پھر بھی میں کی گرفت میں رہا کرنی اپنی ہی کرنی تھی سجدوں کا میں ڈھونک رجا تھا ہر کب تک محسوس میں آ ہی گیا آخر کب تک آزمائش میں آ ہی گیا میں سچ چڑھ کر بولی میں سچ چڑھ کر بولی ڈھول کا بھید کھل گیا پھر کیا تھا مالک نے حضوری دوری میں بدل دی معافی کی طرف معافی کی طرف کیوں آتا معافی کی طرف کیوں آتا دیکھتے ہی دیکھتے نٹ کا اس کا آسمان لگا خالق اسے جانتا تھا وہ تو خود سے بے بہرا تھا رنگ روپ شکل بدل بدل کے ملتا رہتا ہے کچھ ہی لمے ہوئے ہوں گے مجھے ملا تھا بے شک بڑا خوش لباس تھا بے شک بڑا خوش لباس تھا میرے سامنے سو کا اس نے دمبا خریدا میں دیکھ رہا ہوں اسے اس سے وہ بے خبر تھا اس سے وہ بے خبر تھا میں نے پوچھا دمبا کتنا کا دو گے ریٹ دمبے کا اس نے ایک سو چالیس بتایا میں نے کہا کچھ تو کم کرو بڑی مشکل سے ایک سو تیس تک آیا اسرار کیا تو کہنے لگا قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک سو پچیس میری خرید ہے پانچ منافع لوں گا میں نے بس حد افسوس اس کی طرف دیکھا دمبا خرید لیا کہ قرآن پر میرا یقین یقین تھا ہے یہ دو بجے کی بات ہے بارش تھا مسجد سے نکل رہا تھا جلدیوں میں تھا لگتا تھا کہ کہیں کام ڈالے گا سیدھا گودام میں آیا پی میں مچوں کے دو بورے وہاں پڑے تھے پی سی انٹوں کا ایک بورا اس کی راہ دیکھ رہا تھا اپنے ہنر میں صاحب کمال تھا منٹوں سکنٹوں میں یہ پرایا مرچوں کا ہم سفر ہوا اب کے تین بورے مرچوں کے ٹھہرے رنگ روپ حسب نصب کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا مسجد میں اس کے طور ہی کچھ اور تھے باہر آ کر یکسر بدل گیا حاجی کے روپ میں بھی ملا بڑا خوش اخلاق شیریں زبان تھا میری بیوی کو شروع سے بیٹی کہتا تھا سر پر ہاتھ پھیرتا نگاہ نیچی رکھتا یہ تو بہت بات میں معلوم ہوا میرے گھر کی ساری رونق اسی کا لطف و احسان تھا میرے گھر کی ساری رونق اسی کا لطف و احسان تھا مجھ سے نکارا بغیر نہ اس لائق تھا کاش سائنس اتنی ترقی نہ کرتی اور میں بے خبر ہی رہتا آشا شکل و صورت میں کتنی معصوم لگتی تھی بات میں شیطان ہی کوترن تھی برسوں سے میرا پروموشن کے سڑا پھنسا تھا بڑا بابو کبھی یہ کابک بڑا بابو کبھی یہ کبھی وہ کاغذ مانگ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اکثر سوچتا میرے ساتھ کے ترقی انجوائے کر رہے تھے میں ابھی تک قسمت کو کوس رہا تھا ایک صاحب نے ایک صاحب نے بلا تکلف کہا پاگل اصل کاغذ دیتے نہیں کبھی بابو کو کبھی قسمت کو کوستے ہو کس کاغذ کی آپ بات کرتے ہیں میں نے پوچھ ہی لیا بڑا پر بانی کی تصویر چھپی ہو فائل میں لگاؤ پھر بے چنت ہو جاؤ کام ہو جائے گا سوچ میں پڑ گیا سوچ میں پڑ گیا یہ بگلا بھگت کتنے روپ دھارتا ہے لو دور کے جانا ہے ہماری گلی کے موڑ پر ہی وہ رہتا ہے کچہری میں منصب رو برو کلام پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا کے سچ کی کھاتا ہے کیا کہوں اس کے کس روپ پر یقین کروں میرا ہم جنس بن کر دگا کرتا ہے ایک اور اندھیر دیکھیے انگلی میری اوروں کی جانب اٹھ رہی ہے جیسے ہل پر نہایا ہوا ہوں ایک اور اندھیر دیکھیے انگلی میری اوروں کی جانب اٹھ رہی ہے جیسے ہل پر نہایا ہوا ہوں کرتوت یہ ہے کرتوت یہ ہے کہ بیوی کے حضور جب جاتا ہوں میں جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے سچ مت جاتا ہے یا پھر سمندر پار کر جاتا ہے یا پھر سار سمندر پار کر جاتا ہے شکریہ جناب